صاحب اور نہایت ہی صاحبزادہ والا شان نہایت ہی واجب الحترام جناب قبلہ میاں صاحب اور دیگر علماء اہل سنت اور جناب مناظر اسلام صاحب جناب مولانا جا اللہ صاحب قادری اور خطیب پاکستان جناب نوری صاحب شیر پاکستان جناب مولانا ضیاء اللہ صاحب مولانا چشتی صاحب قادری صاحب ماشاء اللہ اولا کافی تعداد اس نے بہرحال مایا اہل سنت دادنا خادم بھی حاضر ہے اور بیان کی کرا کہ میرے تو پہلے بیان کرنے والے ماشاء اللہ سارے الحمد للہ خطیبانہ عالمانہ فاضلانہ رنگ جڑے مناظرانہ وہ تھی ویچ چکے اور جس مسجد سے خطیب جس مسجد کی تقریر کر رہے ہیں وہ جناب جدی صاحب نے ادیبانہ رنگ انہوں کا فاضلانہ رنگ اور عالمانہ رنگ تو پھر میں سمجھنا کہ حساب والی گل ہی ہے جی مائی ہٹی لے کے آ گئی چلو سکار آخرا چاہا نا گا اس تو تو اگے کوئی حیثیت نہیں بہرحال تعمیل ارشاد ہاں اللہ تعالی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے قانون نو عمل کرنے عطا فرمائے حضرات گرامی اور وی کے انتظام اہتمام طبیعت از حد خوش ہوئیے میں تہ دل نل مشکور ہاں ادارہ کیا نام ہے تنظیم الاسلام اور اس مسجد دے اراکین انتظامیہ دے اراکین جو ہیں اور بالخصوص جناب قبلہ مجدی صاحب دے انہوں دے ماشاء اللہ ہر لحاظ دا اور ایک رہنما بھی ہیں اس معاملے دے اندر مجلس تاج ادارے ختم نبوت دے باقاعدہ سڈے سرپرست ہیں سڈے مہربان ہیں سڈے صاحب ہیں تو اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس تو زیادہ عزت و عظمت عام شان وقار حضور دشت کا عطا فرمائے اور ماشاء اللہ لوگوں کی بھی داد سوق شوق کی انتہا ہے ذرا سا نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ہے ہاں جی الحمد للہ بہرحال نے گرامی میں بلا تمہید رس کرنا توجہ فرمانا چند الفاظ میں تلاوت کیتے نے اشتہار تے مضمون کی عزم تے تاجدار ختم نبوت کانفرنس تو ماشاءاللہ اللہ وہ بھی مضمون میرے ذہن کچھ اپنے جماعت دے پروگرام بھی میرے ذہن ہیں تو میں دونوں دے مطابق ہی عرض کرن دی کوشش کروں گا خوشی دعا ذرا فرما دیو عزیز نے گرامی چند الفاظ تلاوت کیتے نے کہ کے کائنات نے عالم روا دے اندر تمام انبیاء نو فرمایا ایک خطاب فرمایا اور کی فرمایا کہ نبیو تن علم و حکمت شان آن وقار ہو اس آخر اللہ می سا کن نبی نبیو نال وعدہ کرو پکا وعدہ کرو وعدہ کرو بولو بولو وعدہ کرو تمام نبیا نال کے کائنات نے فرمایا کہ نبیو وعدہ کرو پکا وعدہ کرو علم و حکمت آن شان وقار ہر چیز لوگ تا کلمہ پڑھتے تے زندہ باد کے نعرے ہوں لوگ تہن منتے ہو جس لیے سارے اے وعدہ کرو پھر کی گا وعدہ کس گل کا سما جا کم رسولے کلے ماں ماں کم بہی والا تن سر وادا لتک مین بہی والا تن سر آم فہم سے سادہ ہر دن جان والا میں ترجمہ کرنا با محاورہ جیا آخیا اج ہی افضلیت مستفا کا اقرار کرو اج ہی نبی پاک کی افضلیت نو منو نبوت دینا جی اج افضلیت نہ منو متے کل نو کوئی آخے اسی بھی نبی تے او بھی نبی بہی والا تن سرنا یعنی یہ مفہوم کر لے یہ مقصد جو وضاحت انج کر لے کہ فرمایا یہ نہ کوئی کہے اسی بھی نبی بھی نبی اج میرے نبی کی و عظمت دا اقرار کر افضلیت دا اقرار کر تا نبوت دینا جو میرے نبی کی عزت و عصمت کا اقرار نہ کرے اسے نبوت نہیں مل سکتی جو نبی کے فرمان کو ٹھکرائے وہ نبی کی عزت نہیں کرتا جو عزت نہیں کرتا وہ نبی اور نہیں سکتا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا نالے سما کم رسول مسدے کلے ماں میرا نبی تھی تصدیق کرنے والا جہے کو مور تصدیق دیے کہ لا تو بھی نبی آ مور لا من لو نبی آ بھی مور من لو نبی جس مور لانی ہے جدو اس آخر پیچھے کوئی نہیں آنا یہ کتوں آ گیا سما جاؤ کم رسول مسدے کلے ماں ماں کم جس موڑ لانی ہے جدو آخری ہوں ہوں پیچھے آئی کوئی نہیں پیچھے بعد چاہنا ہی نہیں پھر فیصلہ فرماتا حدیث پڑھ کے ویکو فرمایا اگر نبی آنا ہوں تو پھر عمر فاروق ہوں اگر نبی آنا ہوں تو فاروق کے ہوں تو یعنی نبی پاک صلی اللہ زمن چ گل کر جا نبی نو مکمل اتماد سی کہ جو آنا عمر عمر مننا کا وہ ایمان ہے تے فاروق آزم دا اعلان نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاتم نبوت کے سب سے بڑے گواہ فاروق آزم ہے اعلان کیتے ہی نہیں اعلان اعلان کیتے ہی نہیں اعلان تو پھر جس دے متعلق نبی نے فرمایا اگر ہوں گا تے عمر ہونا سی وہ تے کرتا نہیں پیا ہوں جیڑا کرے گا وہ بکواس ہی کر نبی ہو سکتا اور اس ماں دا لکھ لانت جس اس پتر نو جنم دے ہاں ہاں یہ کوئی مذاق ہے نبوت کا دعوی کرنا بات قابل غور ہے بھائی یہ مذاق ہے کوئی نبوت کا دعویٰ کرنا نہیں مگر یہ حالات بنائے گئے ماحول پیدا کیتا گیا پورے پروگرام اور منصوبے یہ صرف نہیں قادی جم کے کو سکولے کان پڑنے والا نبی ہو سکتا وہ سیالکوٹ کے سکول سیال اللہ صاحب پر ادو تھی ہوں تو پھر بڑا سواد ہونا یا اس ویلے میں ہوں پھر پتا لگ جا پتر نبوت کا دعوی کرن جو پہنج ہاں جا کن فڑ کے ماسٹر کو پولی کھائے وہ نبی ہو سکتا بولو ہی جی۔ پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے اس وقت لوگ یہ جانتے سن سن وہ ساتھی بھی کول موجود سن پہ اس کا فالا کام اس کن فا لا سکو لڑ کھانا رہا پولی کھانا رہا کھلو کے لکھا رہا نبی وہ نہیں ہوں جا ماسٹر کے سامنے کھلو رہے نبی وہ ہوں جہد سامنے فرشتے ہاتھ بن کے کھلو نبی وہ نہیں جہا فری ماسٹر کے سامنے ہاتھ بن کے کھلو رہے نبی وہ ہوں جی بوہے جبریل بھی ہاتھ بن کے کھلو ہاں ہاں توجہ فرمانا تھا میرے نبی دی عظمت کی پوچھنے کاش یہ کلمہ کو منافق کبھی نبی کا مقام بیان کرنے میں بخل سے کام نہ لیتے تو مرزے جیسے ملونوں کا وجود بھی پیدا نہ کبھی ایسے نا یہ آپ سکولے پڑھتے رہے مارا کھانے رہے سارے کام نہ کیا جہا جانے کچھ نہ وہ بھی نبی آتا کچھ نہیں وہ بھی نبی جی پتا کوئی نہیں وہ بھی نبی جہا کر کچھ نہیں سکتا وہ بھی نبی علم کوئی نہیں وہ بھی نبی ہو سکا پھر میں بھی نبی اس آخیا معیارے اگر یہ ہے تو پھر میں بھی نبی نبی میں بھی جی آخیا جا نبی ہو جا بوے فرش تے خبر ارشدیاں دینا ہے ندی وہ ہے جہا کارے خوہ میٹھا ہو جاندہ ہے نبی وہ جن شان یہ ہوں نبی وہ ہوں جا فرش سے بہ کے ارش دیا خبر دے نبی وہ ہوں جا فرش سے بہ کے ارش دیا خبر دے نبی وہ ہوں تھکے تے کھارا خوب میٹھا ہو جائے نبی وہ ہوں جہاں اتنے پوے ساری کائنات تو سامنے ہوں نبی ہوں نے آخیا جنوں پتا کوئی نہیں وہ بھی نبی جنوب کندھ دے پیچھے دینی پتا نہ وہ بھی نبی اس آخیا جی یہ گل ہے تو ممی نبی اصل بات ہے دونوں مامے بھوکی دے یعنی کہہ لو کہ ایک ماوا کا فرق ہے سان ایک دی اولاد میں دو ہاں لوگوں نے مقام نبوت بیان کرنے کو کام لیا اور مرزا پیدا ہویا اور کوئی یہ نہیں کہ وہ ایویں پیدا ہو پیا نہ بلکہ پروگرام سی یہ باقاعدہ پروگرام نہ صرف اخیر تین گرداری کر گیا کہ جہاں پروگرام نہیں چھال مار کے اپنا نام بنا گیا بس ورنہ یہاں انہوں کتب کے یہی چیز ہے اس تو کہ اور کچھ نہیں جی میرے نبی تو عرض کرنا پیا پہلا عصمت چکے عصمت تاجدار ختم نبوت کانفرنس سے میری نبی دی عصمت کی پوچھنا پیا میرے نبی دی تے او شان ہے جدی جی شان ہے آوے کہ دو لوکو لکٹ جا کم رسول میرے نبی ورگا ہور کوئی ہے ہی رستنوین تعظیم دے واسطے ہے نبی بڑے آئے نے پر شان والا ہور کوئی آیا ہی نہیں اس شان والا ہور کوئی جی میرے گے برادر ناگ پر دے سن نبی نبی دی شان چند اشار پڑے نے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے محبوب خدا کا کوئی مل کے ذرا کہہ دو محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں اے محبوب خدا کا کوئی ہم پایا نہیں ہے اس شان کا مرسل کوئی آیا اس شان کا مرسل کوئی مزہ نہیں آیا نبی دینا تیرا مل کے کہہ دو اس شان کا مرسل کوئی اس شان کا مرسل کوئی آیا تو عزیزہ میں من مرض کرنا پیا توجہ فرمانا میرے نبی دی انہاں لوکاں نے نبی دا شان بیان کر لگیا بخل کو لو کم لیا تے کی ہویا اگو مرلے جیسیاں جھوٹا پیدا ہو گئیاں ورنہ جے کوئی مقام نبوت بیان کر لا خدا دی قسم صحیح لوگ بخیل نہ ہوندے کبھی کسے نو ضرورت نہ ہوندی نہیں تے بس کوئی ایہو جا کہوں نے جدوں تساں میرا گراؤں دی کوشش کیتی تو ہی نے نبوت کیتی میں مقام نہ بیان کیتا کلمہ پڑھ کے بخل کو لو کم لیا او ان چھوڑت پی گئی اور دوستا ورنہ میرا نبی تو ہے تصدیق کرنے والا پھر یہ تو وہی مرضائی نو من سکتے ہیں وہی من سکتے ہیں جنہوں نے نبی دی زبان تے اعتبار نہ ہوئے تے ساڈا سنیا دا کیدا کی پوچھنا ہے ولی ایک پاسے غوث ایک پاسے کتب ایک پاسے دوجا نبی دے ایک پاسے اسی تے خدا نو نبی دی زبان تے بنیا ہوئے خدا نوی بھی نبی زبان سے اعتبار کر کے منیا ہاں میرے مجر فرماتے ہیں رب نو واسطے رب محمد میرے کمری والے کا نے من مرض کرنا پیا خدا را مولویو سوچو ہوں ٹھیکار بن گیا نہیں ہوں جی اسی ناموسے رسالت کا تفت کرنے ہاں تیرا ناموسے رسالت نال کی تفت ہے نالے لےبر لائے بہت جی جی کنجری پلیمان صبح بہ جی کنجری ہے تو چل بابا وہ آخر سوچی پی جائے میں آخا کنجری جیڑی وہ پلیمان سے دونوں درمیان جھگڑا ہو جائے تو چٹپٹ آخو بہت کنجری ہے وہ سوچی پی جائے بھی میں کی آخا آپ بازار چ بیٹھی ہے میں ایک دیہڑے گیر کے بستر گئی ہوں مینو کنجری آدھی آپ جی بازار چ بیٹھی ہے یہ نہیں آتا انہوں آدھے وہ کس گل تو کا صفت ممکن نے ساڈا بھی ہی عقیدہ ہے کہ جو مرضی کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر پر بات سوال کا جواب دو سوال کا جواب دو اس لیے کافر کہتے ہو اس لیے وہ ایک سفت کا منکر ہوئے وہ کافر ہے جو نبی کی لاتا تا سفتوں کے منکر ہے وہ مسلمان ایک مرزا کافر ایک مرزا بولو بولو مرزا ہائے ہائے جدہ چاہیے میں سیاپا ادو پیا سو سڈے اعتراض کیتے صحیح گل آخیا تمہیں میانے دہریا جڑے جانے کچھ نہ نبی جی پتا کچھ نہیں وہ بھی نبی فرانس نہ نبی تو ہوں جو ایتھے بیٹھے ساری خدائی وہ سامنے ہوں ساری خدائی اس آخیا ہوں یہاں نا یہ جڑی لوگ جہے سی نبی دے غلام نے یہ مینو میم چ پاتا اس آخیا ہوں کچھ مینو بھی اپنا کو موج کا موج کا واؤنا ہی پینا مینو کو اپنا موجدا اس آخیا ہوں موجدہ کھے بنا اس دو تر چیلے چمچے بلائے اس آخیا انج کرو ایک سنڈا لے جاؤ سنڈا سنڈا یہ لے جاؤ جڑی دور ڈال ہے نا بےآباد اینے وج کے منٹوں سے سنڈا خوہ سٹ گیا جی یہ پروگرام بنایا گیا انہیں آخیا پانچ سات دس بھی جڑے نے وہ کٹھے کر لے انہیں آخیا آؤ ہاں جی مرزا صاحب کو چلو تو صحیح مرزا صاحب نو نیکو تو صحیح چل کے جی زیارت کرو چلو تو صحیح جس سہی جسے سارے بندے سادے بڑے پولے ہوں وہ آؤ جی آؤ جی گل تو سنو جی تھی آؤ تو سی وہ چلو جی جا کے ساڈا کی فرق پہ جی کڑی بہنا ہی ہے نا اج میں تبلیغی تر پہ خیر تر پہ جسے تر پہ جسے وہ بیٹھے وہ مرجا بیٹھا اس آخیا ہوں جسے گڑی والے ویخ ہو سنڈا کھوج جا سنڈا کھوج جا وہ نال سا نا سکھے سکایو بنے چل کے ویک جی ہوں مرزا صاحب نے چڈیا آ جی ڈگیا ہو پھر تو انہیں آخیا بالکل اتے ہوں قسمت چنگی وہ نہ نہیں تو سارے سنی فاس دوڑتا وہ قسمت چنگی ہے بھی ایک بندہ جاؤ سکے یار گرمی چ مار تھان گئے ہیں تے پانی پی آوا تو میں آیا ہوں رل کے سٹ لو سکے چنگا بھائی ٹائم بڑا وہ پانی پین گیا کو بندے نو اندازہ نہ ہویا کو دیر چوکھی لگ گئی ہوں ٹائم ٹائم ویکیا تو تو یہ پج پج وگے وگے اتوں چلو بھائی انہوں خیال سی صحیح سٹ دیتا ہونا وہ بندہ لیٹ آیا انہیں آخیا بھی ٹائم اتنے ہو گیا متے کو گل اصل تو اس ٹائم سے سٹنا سی انہیں کال کی وہ ایک موجرے سنڈے نو اگو فرے آجا پیچھو دکھے موجرے کو خوب موجودہ پیچھا پکے وہ موجرے لگا تکن موجرا ہی پھٹا موجرا پیچھا بجے جی۔ وہ موجرا کدی اج بج ہے کدی موجرا اج بج ہے نہ وہ موجرا آپ بھی نہیں پھر آشا جسے بج انہیں آخیا جا انہیں آخیا جناب ابھی بندے تھوڑے ہاں یہ موجرا ڈگتا ہی نہیں پیا پورا ہی نہیں پیا ہوتا یہ موجرا پڑے یا بہت ہے تے کام فیر بھی کسی بےمانی تو فڑیا گیا یہ ایڈے نکمے ایڈے چبل نے آخیا نہیں کچھ بھی نہ ہو پھر بھی نبی ہے یہ نہ ہو سکے سوکھا تھا ہائے ہائے مگر کل یاد رکھ اسی محبوب کی زبان سے اعتبار کر کے خدا نو منے جس محبوب کی زبان سے اعتبار کر کے خدا نو منے جب اس محبوب نے آ چڈیا نا اور کوئی نہیں ہو سکتا پہ کروڑا پہ بکواس کر رہے کسی نو منع واسطے تیار کیونکہ سڈا تیڈ سونے تیرا بولنا رب دا بولو بولو تیرا بولنا رب دا بولنا ہے تیرے بولن کی شان ہے وما مہی تکوا یہ وکیلہ بولنا وہی لائی وہ بولنا خدا شان ہے اس واسطے وہی زبان سے اعتبار کیتا ہے کہ رب نو منیا وہی زبان سے اعتبار کیتا ہے رب دی توحید دا قائل ہویا وا وہی زبان سے اعتبار کیتا ہے قبر تے اعتبار قبر عذاب قبر اور جزائے قبر دے اوتے ایمان رکھنے ہاں وہی زبان تے لا کے اسی حشر قبر حشر معاشر ہر شے نو مننے ہاں قیامت نو مننے ہاں وہی زبان تے اعتبار کرنے ہاں کیونکہ ساڈا تے جو کچھ ہے ساڈا تے کیدا وہ میں دین بھی تو اسی تے ہو حضور تو بغیر کسے نو منن واسطے تیار نہیں ہاں جنو نبی کہے گا انو مننے پیا ساڈا تے عقیدہ وہ میں دا دین بھی تو او اسلام بھی تو وہ وہ وہ میں دا دین بھی تو ہے ذوق مل کے کہندا ذرا مل کے کہہ لو مینو مزہ آ گیا وہ میں دا دین بھی تو او اسلام بھی تو وہ وہ دین بھی تو اسلام بھی تو مصحف تے قرآن بھی تو وہ میری حج نماز فریز فری وہ وہ میری حج نماز میری حج نماز میری میری میری حج نماز ات فرز مینڈی سوم سلاد ازان بھی تو وہ جے کر یار فرید وہ کت قبول کرے وہ موجے کر یار فرید قبول کرے سرور بھی تو سلتا سونے ساری تہ ہر شہ بولو ہر شہ منی محبوب دی زبان نو اور سنو خدا کو ماننا بھی موت پر اسی کا ہے جو حضور کی زبان پہ اعتبار کرتے ہوئے مانتا ہے اور دین کو ماننا قرآن کو ماننا اسلام کو ماننا اسی کا موت پر ہے جو حضور کی زبان کے وسیلے سے مانتا ہے جو ڈائریکٹ مانے نہ اس خدا کا ماننا صحیح ہے نہ قرآن کو نہ اسلام کو نہ رحمان کو کسی کو ماننا اس کا ماننا قتل موت پر ہے اور پھر ظلم عظیم ختم نبوبت کے ٹھیکےدار ہی آخر نبی مر گئے یاد اسی اج تک جتنے ختم نبوت تے مسلے دے پوچھتا اج تک نبی نردہ نہیں منیا مردہ نہیں منیا کیوں جدا مر جائے وہ تو اگوں لب دیے نہیں سمجھا جدا مر جائے وہ تو اگوں لب دیے میں حق کر وہ اگوں لگ دیا نے جنہ کے مر جان جنہ کا جیوا ہو اگوں نہیں لبدی ختم نبوت کے منکر بھی وہی ہو سکتے ہیں جو نبی کو مردہ مانتے ہیں جن کا نبی اور بھی زندہ ہے وہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہو سکتے منکر وہ منکرو یہ یار سولہ دا منکر ہاں ہاں اٹھاؤ و بدایا بنایا پڑھ کے ویکو جدو کساب نال مقابلہ ہویا جنگ شروع ہوئی جدھر آئے تخبی دو لشکر جسے جی آمنے سامنے ہوئے نا ادھر آئے تکبیر ادھر بھی پیا ہوئے آئے تکبیر پتا کوئی نہ لگے تو تو کیونکہ ساری ماری آتے سن پتا نہ لگے نبی پاک دے گلام کہڑے گیڑے حق والے کہڑے نے باطل والے کہڑے نے دونوں پاسوں نعرے تقبیر آواز گلام ہوں سن پے آؤ مسلمانوں توجہ نال مسلمان تبجو ندرت دیکھا بلی کی ہویا حکم جاری ہو گیا جناب البدایا بدایا آیا کی ہویا جب تاس نارا تکبیر ہوں پتہ نہیں لگتا حق والا کیوں ہونے بات والا کون ہے مسلمان کتا والے کون نے نبی دے غلام کون نے یہ پتہ نہیں لگتا پیا تمیز نہیں ہو سکتی تسوں نعرے تکبیر بلند ہوں پیا آخر دوست فیصلہ کیتا حق والے نے لشکر اسلام والے نے ختم نبوت تے ایمان رکھن والے نے صدیق اکبر دیا غلام نبی پاک دیا غلام نے صدیق دے دور چ فیصلہ کی ہویا اور نعرہ تکبیر مارن تسی نارا رسالت بلند کرو ادھر بڑی یا رسول اللہ دے آواز آدھے نے ادھر اللہ اکبر مسلمانوں پتا لگ جائے آئے جڑے مدینے دے تاجدار دے گلاؤ اس ویلے کی تکلیف ہوں پولی یاد آ جڑے ادو پی امردئی یار سولہ نہیں آتے نہ بالکل نہیں آتے یہ بھی آدھے یار سولہ آخو کیوں وہ ویلا یاد آئے ہائے وہ ویلا یار سولہ نہ آخ اور ایمان نبی پاک میں دعوت تو انتہا ہے کہ نہ لو نہ شرک ہو گیا کفر ہو گیا بدت ہو گئی ہے یہ ایمان ہی خالی ہو گئے یہ بےمان ہو گئے یہ مشرق ہو گئے جس سپیکر سے سلاد پڑھو تو کافر ہو گئے یہ مشرق ہو گئے جی آخیے مستفا جان رامت پہ لاکھ سر یہ بتی ہو گئے جی آخیے سلے لا شفیے نا تو بتی ہو گئے جی گھر پڑھ لیے تو بھی اسی کافر جی بازار سے تر کے پڑھ لیے تو بھی کافر جی نعرہ مار لیے تو بھی کافر یہ تکلیف ہے نبی دے نام تو جہاں حساب نہیں اور بلکہ اس طرح ہے بعض کر کے لیے ایڈمنسٹریشن کی میٹنگ ہوتی ہیں نا

میں مولوی کے بوے لگا ہوں میرا لون گواجو اتنے مولوی بھی نہیں سنے بیگم چون دے کردار پر مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے ہیں مل کے ذرا کہہ دو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے مزہ نہیں ذرا گونج پہ جائے مل کے کہہ دو مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آد مٹ جا مٹ جا مٹ جا مٹ مٹ جائے جائیں گے تیرے مٹ جائیں گے مزہ نہیں آیا جھوٹ جہے نبی پاک دے دشمنوں باقی برا سمجھنے ہاتھ کھڑا کرو سبحان اللہ چکو کہڑا جڑا نبی دیا دشمن کا سجنے ویکو بلا کن نہیں چکے چکی رکھو تھا سبحان اللہ سبحان اللہ واہ بھائی واہ واہ ماشاء اللہ ہاتھ لے کے ہوں جی تا سارا عقیدہ تو پھر آخو یار سولا تیرے دشمن کا بیڑا گرک ہو جائے مل کے ذرا کہہ دو مل کے ایک میں ذرا مینو بھی مزہ آئے گا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آتا مٹ جائیں گے دشمن تیرے مٹ جائیں گے جا مٹ جائیں گے مٹ جائیں گے دشمن اور نہ مٹاؤ ہے نہ مٹا ہے نہ مٹاؤ ہے نہ نہ مٹا ہے مٹاؤ ہے نہ مٹے گا کبھی چلے جاؤ نہ مٹا برا فانا لا کا ذکر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلے جاؤ نہ مٹا ہے نہ مٹا نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چلی جاؤ آج ہاں جی، تو گل ہے نبی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہاں یہ ہوتا رہے گا بالکل اور یہ مجلس کا بنانا علماء کا مل کر چلنا خدا کی قسم صرف منشا یہی ہے سلسلہ ہے ہوتا رہے ویا جوال کا یہ تو ساڈا اور نالے ایک ہو گل ہے وہ پنجابی کی ایک گل بہت مزہ دے گی ہاں؟ اسی تے آنے سونے جہاں کھائیے وہ دے سونے تیرے ناموس کے تفر واسطے نکلے تیرے ناموس تیرے ناموس دے کیوں کہ تیرا کھانے سڈے نات خان پڑھتے ہوں نا جی وہ تیرا کھانا بڑا مزے دار پڑھتے اکبر تیرا ترا کھانا گیت گاوا یا تیرا کھام تیرے گیت گاواں تیرا حکومت نو برداشت نہیں برداشت بولو بھی جی۔ میں اپنی گل کر لینا کدی میں ہوا ملک کا صدر ہونا نہیں میں مثال دینا پر ایڈی بھی کونی گل میں سنو بھائی کدی ہوا میں ملک دا صدر مثال دین لگا تے میرا دشمن ڈی سی لگ سکتا میرا دشمن کسی نے جج لگ سکتا میں ہوا ملک دا صدر میرا دشمن جہا ملک دے کسی آم عہدے رہ سکتا کیوں نہیں رہ سکتا رہن دینا ہی نہیں سہی آ میں میرا دشمن ہے حکومت میری ہوگا کہ میرا دشمن آؤں نہ ہو دیا تو فائد ہوئے کسی طرح حکومت کا مخالف جس تک مجسٹیٹ نہیں رہ سکتا حکومت کا مخالف شاشن جج نہیں رہ سکتا ڈی سی یا اے سی یا کمشنر یا ساتھی نہیں رہ سکتا کیوں کہ وہ حکومت کا دشمن ہے اگر حکومت کا اپنا دشمن ہو تو اس سے ڈی سی ڈی سی کا عہدہ یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنانے کے لیے تیار نہیں میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کے منکر کو سیشن جج اور ڈی سی بنانا کیسے ہو گیا یا سیکٹری نہیں رہ سکتا کیوں کہ وہ حکومت کا دشمن ہے اگر حکومت کا اپنا دشمن ہو تو اسے ڈی سی ڈی سی کا عہدہ یا ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بنانے کے لیے تیار نہیں میں پوچھتا ہوں رسول اللہ کے منکر کو سیشن جج اور ڈی سی بنانا کیسے جائے گا نشاندہی ہم کرتے ہیں اس ملک میں مرزائی اعلیٰ عہدوں پہ فائد ہے ملک میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی سی ہیں ڈپٹی کمشنر ہیں اور آلہ عہدوں پہ فوج میں اور سول سروس میں آلہ عہدوں پہ فائد ہے جان حق کا دشمن یا کوئی صدر ہو اس کا دشمن تو ملک میں حکومت نہیں کر سکتا مگر رسول اللہ کا دشمن کسی اعلی عہدے پہ فائز کیسے رہ سکتا اگر آپ اسلام کا نام بھی دیتے ہیں خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں یہ عجیب مسلمانی ہے کہ اسلام کا نام بھی لیتے ہو اور مرزیوں کو پالتے بھی ہو اسلام کا نام بھی لیتے ہو اور دشمنان رسول تمہارے دور میں ایسا عشرت کی زندگی بسر کرے نہ ہی یہ نہیں ہو سکتا نبی خدا کی خدائی میں مسلمانوں کے ملک میں وہ عزت کی نہیں ذلت کی زندگی برادری کمال ہے اور پھر الیکشن ہویا تو مردیا کارڈ ہی ٹھیک نہیں کرا انہیں آخیا مسلمان آ کے تو نہیں آخ لگا جناب میں مر گئی ہوں میرا کارڈ بنا دو میں آم دی ہاں۔ میں ہاں۔ آ کے تو نہیں کہنے لگے میں ثابت کرتا ہوں اس ملک میں مرزیوں نے کاؤنسلری کے الیکشن لڑے ڈسٹرکٹ بورڈ کے الیکشن لڑے اور اسمبلیوں کے الیکشن لڑے مرزیوں نے ہم پروف پیش کرتے ہیں مگر کیا نوٹس لیا گیا ہے کہ کیا ان کا شناختی کارڈ نہیں تو شناختی کارڈ ہم نے بنانے شناختی کارڈ بھی آپ کے ذمہ ہے حکومت کا دشمن کسی سات کوٹ بھی میں موجود ہو تو حکومت کی نظر ہوتی ہے مگر رسول اللہ کے گستاخ پہ نظر کیا نہیں سکتی رسول اللہ کے گستاخ پر بھی نظر ہونی چاہیے میں اپنے دشمن پہ نظر رکھتا ہوں کوئی دنیا دار آدمی خواہ وہ چودھری ہو غریب ہو امیر ہو اپنے دشمن پہ نظر رکھتا ہے حکومت بھی اپنے دشمنوں پہ نظر رکھتی ہے اگر نہیں اڈیا نظریں تو نبی کا دشمن ہی نہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں مجل سے تائیدار ختم نبوت پاکستان کا یہ مقصد ہے اور سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تمام ان مرزائیوں کو کلیدی اسامیوں سے اتار دیا جائے اور وہاں صحیح مسلمان حاکم مقرر کیے جائیں ہاتھ کھڑے کر کے ذرا میری بات کی تعریف کر نبوت مجہ سے تا ادارے ختم نبوت مجل سے دارے ختم تھوڑے جذبات کی قدر کرنا ذوق کی دینا عشق شک نہیں مگر عشق عشق ضرور ہو نال تھوڑے جہ سست بھی ہو بات اصل یہ ہے کہ وقتی طور پہ دی بات سنی جذبات آگے کیوں کہ تھوڑی رگاں دے اندر خون ہے میں مستقل ایسے مجاہد چاہتا وا کہ جہے سارے مجل سے دارے ختم نال تعاون کرن اور جہاں تک ممکن حد تک وہ تعاون کر کے دانے دل میں قدمے سکھنے حساب رسول اللہ دی روح کرا دیو وقتی طور سے نہیں میں پیسہ نہیں تو منگن لگا یہ روٹین میں کہہ گیا تھا ہمیں دل میں کرنے سکنے پیسہ نہیں منگتا تھوڑے کو نہ نبی پاک دے نام تے بڑے آتے ہیں نبی پاک تے لاوا ہاں منگتا نہیں تے کو چندہ نہیں میں نہیں اپیل کرا میں چندے کی صرف یہ ہے کہ صرف وقتی طور پہ جلسے سنو اور اپنے علماء بات نو سن کے کہ وقتی طور پہ ہاتھ کھڑے کر کے چلے جانا نہیں مثبت انداز نل اور صحیح طریقے نل بنیادیں وہ ایسا مضبوط رکھو تاکہ وہ عظیم الشان تھی محل تعمیر کر سکو اور وہ محل نہیں بلکہ ایک قلعہ جہد اندر بیٹھ کے گستاح میں رسول تھی نشانہ بنا سکتے ہو ہاں نوجوان جہے مجب سہیتا جہاں ختم کے کام کرنے والے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام کو ہر فرد کے کام تک پہنچانا یہ آپ کے ذمہ ہوگی اور آپ ہی وہ مجاہد ہیں آپ ہی وہ نبی کے سپاہی ہیں جیسے مسلمہ بن کساب کے مقابلے میں آج صدیق نے پیدا کیے تھے ہم صدیق کے غلام ہیں ہم آپ کا نام لیتے ہیں خدا آپ کو جزا دے تمام اپنے نام جناب مجدی صاحب کی خدمت میں پیش کریں بعد میں کل صبح آ جائیں آج یا ڈیوٹی جلسے کے بعد یہ صبح جس وقت وقت ملے آ کر اپنے نام اور پتے لکھوائیں ایک بات دوسری بات ہے کہ میں حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ جو شناختی کارڈ اور مرزائی جو قانونی طور پہ جن کو کافر قرار دے دیا گیا ہے اور ان کے فارموں پر شناختی کارڈ پر بھی ان کو کافر لکھا جائے ان کے شناختی کارڈوں پر بھی کافر حکومت خود لکھے وہ نہیں لکھوائیں گے کافر ہاں ان کا قبرستان علادہ ہو انہوں کا قبرستان علادہ ہوے انہوں کے کار کے اتنے انہوں کا لکھا جائے کہ مرسئی ہے تاکہ کوئی مسلمان دھوکھا نہ کھا دوسرے نمبر پہ اور وہ مرسائی جڑے اس چیز دے اندر کار دے اتنے پتا نہیں وہ گورنمنٹ کو کیا نام ہے یونین کونسلان دے کونسل جڑے یونین کونسلان دے ممبر بنے ہوئے ہیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل دے ممبر نہیں اور اسمبلیاں بن کے اسے فون رکنیت ختم کر کے اتنے نویں سر الیکشن کروایا گیا کیا بھائی ٹھیک ہے دوسرے نمبر جو ختم نبوت کے ناموس رسالت کے لیے تحفظ قانون میں تحفظ ہے اس قانون کو فی فو نہ کیا جائے ٹھیک ہے بولو ہاتھ کھڑے کرو ماشاء اللہ بھائی تھی بحث سنیے میں ہاتھ کھڑے رہے تو ہاتھ بھی آ کے نہیں دور تے کافی نے صرف آخیا بھی وہ کھڑے رہنا مناسب تو اسی جان اگر ایسا نہ ہو تو میں سمجھا گا کہ ایک دھوکہ ہے ایک فراڈ ہے ورنہ نبی پاک کیونکہ صدیق نے کوئی مسرت نہیں سی ویکھی اور بلکہ سارے نے رس کیتا حضور حالات اجازت نہیں دیں گے حالات بولو حالات اجازت فرمایا تھی حالات وال ویکو میری غیرت میری اجازت نہیں دے میری غیرت میری اجازت کہ میں کرا کون جڑا میرے نبی دے فرمان دے متعلق اور فلا ورب کلا یو ہتا یو حق کے منہ سونے تیرے رب دی سو ادو تکر منہ منی نہیں جدو تکر تین حاکم نہ منے یہ حاکم ہوں ہے جا حکم کرے دوجے نو مننا ہے کہ اس حاکم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں ہوں جا بنے گا مسلمان نہیں ہو سکتا نمبر تین اور ظلم عظیم کہ ختم نبوت اسلام کی ٹھیکار اور ایک راہ والی اندر ایک مسجد جتی شاہ جمع جتی بولو جتی وہ میرے خیال کو پیر ہو بزرگ نے ملی اللہ نے جتی شاہ جمال اللہ علیہ اللہ ایک مسجد جیڑی ہاں۔ جتی شاہ جمال رامت اللہ علیہ دی مسجد جدے اتنے مرزیاں اور مسلمانوں دے درمیان جگڑے سال ہو گئی چار سال تو مسجد سیل کر دیتی کیوں کہ جی مرزیاں تے مسلمانوں دے درمیان جگڑا ہے سدکے جاوا یہ سمر کیمپ کے بعد سمر کیمپ کرنے بار مولے دی. ایک بندہ کسی دے مکان تے قبضہ کر لے وہ آخے میرا ہے وہ آخے میرا ہے بے تجربے فیصلہ کی ہے کہ مکان نو سیل کر دیو بھائی وہ جس مسکین کا ہے وہ کتنے جائے یہ کہڑی عقل مندی نہیں ایمان دی سلام دسو یہ فیصلہ وہ گھر خدا دا تے پھر یہ پتہ لگ گیا کہ ہے بھی وہ سنیا کا جڑا جتی شاہ جمال رام اللہ لال ایڈا لما نہ کسی یہ سڈے چ بزرگوں کے نام ہو جتی شاہ جمال رام دلہ کیونکہ رام دلہ تو پتا لگتا کوئی مرز نہیں جی میں گل کر کہ ملنی بھی سانو چاہیے کیوں وہ بزرگ کی مسجد پھر مرزیا بنا ہی نہیں مرزیا کا نام نہیں پھر وہ مسجد نو سیل کیوں کر دیتا گیا تو میں مقامی ایڈمنسٹریشن ڈسٹرکٹ گوجرا والا کی خدمت میں رس کرتا ہوں مجلس تائیدار ختم نبوت کے اسٹیج سے بحثیت خادم کنوینئر مجلس تائیدار ختم نبوت پاکستان کی حیثیت سے میرے علماء میرے ساتھی ہیں عوام میرے ساتھی ہیں تمام کی طرف سے میں یہ اپیل کرتا ہوں مطالبہ کرتا ہوں کہ فلفور اس مسجد کی سیل کو ختم کیا جائے اور وہ ہمارے حوالے کر دی جائے کیوں بھائی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی ان مسجد نصیب کیوں کہ مسجد نو بے آباد کرنے والے نبی آخیا جلا رب در بے آباد کرے تو مسجد آدھی ہے جا رب تیرا گھر برباد کرے تینوں برباد کیا ہا پی جانی جی مسیح کی مر جاؤ آ نالے اتے نبی پارک دا ذکر ہوئے گا کیوں جی نوی باغ ہوئے گا نبی دیا شان بلند ہو گیا جس طرح میرے رب دے نبی دا محبوب دا شان اے بیان ہوئے گا جی فرمایا اے نبیو اج وعدہ کرو تے پکا وعدہ کرو کی پہلا جی میرے نبی دی افضلیت منو من والا سر میرا نبی آئے میرا نبی آئے اج منو پہلا وہ بڑی شان والا ہے بڑی عظمت والا ہے بڑی آن والا ہے جنہوں نبیا کو بھی کرار کیتا گیا معلوم ہے میرا سان میرا نبی سارا نبیا نالوں بھی آلہ ہے بولو سارا نبیا نالوں بھی آلہ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا شاہ مدرد آخم بریل بھی فرما نہیں پہ آپ میں سب سے بالا او آلہ دونوں عالم آگیا بنوں نے خالی کسے ایا او لیا سب رسولوں سے آلہ سے عزیزا نے من میرا نبی تمام امبیا اور جس لیے آلہ آ گیا ہے تو میرا نبی سب تو آلہ ہے آخر آیا ہے اور فرمایا سونے کہ لے لو آیا نبوت کے دروازے بند کر دیتے گئے نے اسی واسطے فرمایا میری امت علماء بنی اسرائیل کے نبیا کی طرح نے کیونکہ پہلے قوما کی صلاح قوما کی شرح نبی کرتے سن فرمایا نبوبت کا دروازہ بند ہے ہوں علماء سلاح آ سکتے نہیں نبوبت کا دروازہ بند ہے تو آشیزان من میری دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سان سب نو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی پکی غلامی عطا فرمائے اور اس مجل سے تاجدار ختم نبوبت نو دن دنی آج چوبری ترقی عطا فرمائے تمام علماء کی خدمت میں بھی عرض کروں گا کہ کا صاحب کھڑے ہو جاؤ سلا تو سلام جی قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سيكون في أمتي سلاسون كذابون دجالون كلهم جزموا أنه نبي الله وأنا خاتم النبي صدق الله مولانا وصدق لذیم سبق رسول صدر محترم گرامی حضرت قبلا صاحبزادہ والا شان سجادہ نشین آستانہ علی نمار شریف اور حضرت قبلا صاحبزادہ میاں جمیل احمد صاحب مدد اللہ رامت پرکات بلا لیا سجادہ نشین آستانہ عالیہ شرف و شریف اور حضرات مہمانہ نے خصوصی حضرات علماء کرام نات خانہ نے شیریں بیان اور معززین حضرات نہایت شوق شوق الفت محبت رانی نبی اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہ نبی کریم علیہ السلام کے خاتم النبی جین جس کی شان ہے خاتم النبی جین جس کی شان ہے اور مقام المحمودہ جس کا مقام ہے مقام المحمودہ جس کا مقام ہے ارے جبرائیل جس کا غلام جبرائیل پیچی پیچی نہیں جبرائیل جس کا غلام ہے اور وما جنتے کو انل ہوا جس کا کلام وما جنتے کو انل ہوا جس کا کلام ہے اور کل نما آنا بشر جس کی صورت ہے کل انتما آنا بشر جس کی صورت ہے اور کب جا ہے جس کی حقیقت کب جا ہے جس کی حقیقت ہے اور مار مہیتا جس کا عمل ہے مار مہیتا جس کا عمل ہے مارو مہیتا جس کا عمل ہے اور سبحان اللہ بھی جس کا سفر ہے جس کا سفر ہے جس کا ہے اور بلاؤ انا ہوں جس کا حضر ہے بلاؤ انا ہوں جس کا ہزر ہے آپ کو ساری دنیں پڑی اشارہ کیا آپ کو اب پڑھ چھوڑے آپ تو پڑے ہوئے تو وہ لاؤ نام سے آپ سمجھ جائیں گے میںنا ہوں جس کا حضر ہے ارے دی جس کا سفر ہے اور سنو صوفیو ماں ساگل پتھر جس کی نظر ہے کی شان کتاب بھی آ جاتا کالے کو پہ کتاب کتاب لائی نے کتاب آپ کو دکھ لو تھا اصل نکتا چینی بھی عادت ہو گئی سنو مطلب تحفظ ختم نبوت تاج تارے ختم نبوت یہ عمل میں کیوں آئی یہ حق مارا بزرگ ساڈے پیدا کٹن تاریخ ختم نبوت چلے کہ حضرت کبلا صاحب زیادہ حسن صاحب اندر جی سدائے بہت ہوئے تو سڈیا حضرت کبلا مولانا ابو الحمد رحمت اللہ تعالی ہے حضرت علامہ مولانا عبد الحمد بتا چکی جی، رحمت اللہ تعالی یہ کون سن واہ بھائی عقیتا بھی ساڈا ہوگا تیرا تو عقیدہ ہی نہیں جا تہنا کہ خدا چاہے تو کروڑوں محمد بڑا سکتا ہے تینوں تو کسی اور بھی انتظار ہے ساتھوں سے نہیں اچھا تمہارا خود کر سکے اور سادے نبی نے فرمایا سی فرمایا فرما معمد کیا نبی میں نبوت کا دروازہ محسوس کر کے آیا بند کر کے آیا اور نبوت کے دروازے کو کاٹنے میں بیٹھ کر ہمارے والوں یاد رکھو حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں نہ کسی نبی کو کسی کو مانتے ہیں حضور آتم نفی ہے نبی دروازہ مضبوط کر کے آیا ہے نبی دروازہ بند کر کے آیا ہے اب جو بھی آئے گا کاغب آئے گا نبی کوئی نہیں آ سکتا جھوٹا ہوگا کاغب ہوگا مٹی ہوگا وہ چاہیے ہوگا جو محمد کے بعد نسبت کرتا ہے ساتھی ہے حضرت علامہ ناظر اسلام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جدا نام محمد یا احمد ہوے گا بغیر حساب دے سے جائے یہ نہیں نام جا تے احمد وہ بغیر حساب سے بخشا جائے گا جی کو بندہ کرے جی جی بغیر حساب دے بخشے جانے کابیاں یہ بچی نہ ہے وہ نام کے نام ہی جی تحمد ہوگا نا پھر وہ بھی بغیر حساب دے بخشیا جائے گا کیوں حضرت عالم جی کا فرت اللہ تعالی لائے روپیہ آیا ہے اور آ کے کیتا سلام فرما چل جب پڑھائی گا انہیں لے لی جی خبر انہیں آخیا اچھا یہ گل بلاوا میں بروپیے نے ویس بدلیا آپ نے فرمایا وہ ہوئی تر گیا دوسری والی یعنی پھر فرما وہ ہوئی تر گیا تیسری والی یعنی فرما وہ ہوئی تر گیا انہیں آخیا تو کام بڑا خراب ہے انہیں راجدھانی شہری رکھ لیا وان شہر رکھ لے خوب گرا جنگل چ چہ گیا لالا کرنی شروع کر لوگ دیکھا انہیں آخیا بڑا بھائی بڑا بزرگ ہے لوگ آ گے کام کرا گے تویز لے گے سب کچھ رانیا نے آخیا گل سن راجا بڑے بڑی دنیا اتنے جاتی بڑا بدلا پیا بزرگ چل ابھی بھی چلیے گئے پوری ہو گئی کیوں کہ چل آ گئے جناب گیلیاں بھر گیا نوٹا روپیہ کی سکے دیے اور جناب جواہرات موتی لے کے آ گئے اگے رکھ کے تو دکانوں ہو کے بہ گیا اس بروٹی سامنے وہ کی پتا یہ بروٹی ہے وہ پتا سی کہ بروٹی پتا سال پاؤں خرکان دیا نبوت آیا کہہ لگا سرکار ہے قبول فرماؤ یہ دعا کرو انہیں دیا کے رکھا ہی دیا یہ سٹ گئے تے سٹ کے جوٹ کے کہنے لگا حضور سلام مارو وہی بروپیاں کہنے لگا تین شرم نہیں آئی ہزاری آیا اور میں تھیلیاں موتیاں بھر کے تین دیں گیا تو قبول کر لی تو پہلے جو تیری جد کھاندی تے کو ختم نہیں سر ہوئی تو رو کے کہنے لگا سرکار لے تو لینا پر فکیری لباس نو لا ہی لگ دیکھا جا نہیں تھا اور فکیری کا نام لائی لگتی ہے اور انہوں نے تو کا نام لاج نہیں لائی اس کل پسرے امتی اور کے نبی کا نام لگ لائی نئے گل سنو گزرا آئی ہو سنو تھی جی، تو بتی نہ ہو ہوگی اگلے نے تیری چرن دیں ایمان نہ تو سو چڑھن سکتے اتے چران کیوں یہ بتی کو نہیں کہ جی ایک رکھ بھی ایک بتی نہ ہوگی تو اگلے انہوں نہیں چلن دیں ابھی ایک بتی ہو نبی کے ساتھ چلن بچے ہو یہ نہیں ہو سکتا بھائی پور فی امت ہلا سور کچا دور کچا دور کلو سب یاد نبی اللہ ہے وانا خاتم ان ہوئے پیسے سے دونوں جہاں روشن اسی شمس دوہار سلے اللہ کی آج محفل ہے درگاہ میں جس کی اسی شاہ بنا سلے العائیں مان لے جو ماندنی ہو ہم سے اے اکبر تیرے مشکل کشا اللہ کی آج محفل ہے آ